سلیمان بن بلال نے ہمیں یحییٰ بن سائی سے حدیث بیان کی انہوں نے منبعث کے مولا یزید سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کے گرے یا بھولے ہوئے سونے اور چاندی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تھیلی اور باندھنے کی رسی کی شناخت کر لو پھر ایک سال اس کی تشہیر کرو اگر کچھ بھی نہ جان پاؤ تو اسے خرچ کر لو اور وہ تمہارے پاس امانت ہوگی اگر کسی بھی دن اس اس کا طلب کرنے والا آ جائے تو اسے کی ادائیگی کر دو اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گمشدہ اونٹ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس سے کیا واسطہ اس کا جوتا اور مشکیزہ اس کے ساتھ ہے وہ مالک کے پا لینے تک خود ہی پانی پر آتا اور درخت کھاتا ہے اس نے آپ سے بکری کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پکڑ لو وہ تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی ہے یا بھیڑیے کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو دو